الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ السلام والسلام سے دو نعمتیں اس امت کے اندر منتقل ہوئیں ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی وہ باتیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی یا عمل کر کے دکھایا یا کسی کے عمل پر سکوت فرمایا ان کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور ایک تھیں کیفیات نبوی تعلیمات نبوی کلام کے ذریعے منتقل ہوئیں سما کے ذریعے صحابہ نے باتیں سنی پھر انہوں نے آگے تابعین کو سنائی انہوں نے تبا تابعین کو اور امت میں یہ اس طرح آگے چلتی گئی جو کیفیات نبوی تھیں وہ دل سے دل میں منتقل ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں حاضری دیتے تھے تو ان کے دل نبی علیہ السلام کی ان باطنی کیفیات کو اخذ کرتے تھے ہو بہو جیسے مقناطیس کی صحبت میں رہ کے لوہا مقناطیس بن جاتا ہے صحابہ رضی اللہ کو بھی وہ مقناطیسیت ملتی تھی اس لیے وہ بھی اپنی کیفیت پہ ہر وقت نظر رکھتے تھے ذرا اس میں فرق آتا تھا فوراً کہہ اٹھتے تھے نافقہن للا نافقہن للا ایسا کیوں تھا وہ اس لیے کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی مبارک صحبت میں جو ان کو کیفیات میں ایک جذبہ محسوس ہوتا تھا تو گھر میں بھی بچوں میں آ کے بالکل وہی کیفیت تو نہیں ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نفاق ہے تو کہتے تھے کہ نافقہ فق پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ یہ کیفیت اگر ہر وقت ہو پھر تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کریں علماء نے اس کا بہت خوبصورت جواب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر تلاتم ہوتا ہے پانی کی لہریں بیس بیس فٹ اوپر اٹھتی ہیں اور جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے اس کی وجہ کیا کہ جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت چاند پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی گریویٹیشنل فورس ہے اس وجہ سے تلا تم ورنہ پانی تو وہی ہے جو ہے جب چاند نہیں ہوتا تو وہ خاموش نظر آتا ہے جب چاند سامنے ہوتا ہے تو مد و جذر ہوتی ہے ہو بہو صحابر لانم کی یہ حالت تھی کہ ان کے دل میں ایمان تو وہی تھا لیکن جب کبھی وہ چودویں کے چاند کے پاس عرب کے چاند کی خدمت میں حاضری دیتے تھے تو مد و جزر ہوتی تھی پھر ایمان کی ایک عجیب لذت ہوتی تھی ایک کیفیت ہوتی تھی ان کے اوپر جب گھروں میں جاتے تھے تو وہ نہیں ہوتی تھی پانی کی مقدار جیسے سمندر میں وہی ہوتی ہے تو ان کا ایمان بھی وہی تھا مگر صحبت کی برکت تھی اور صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے صحبت کو اس لیے ابو حریر لانو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلاط والسلام سے دو برتن حاصل کیے میں نے نبی علیہ الصلاط والسلام سے علم کے دو برتن حاصل کیے ایک علم میں تم لوگوں میں پھیلاتا ہوں اور اگر دوسرا علم پھیلاؤں تو گلے پر چھری پھر جائے وہ علم معرفت تھا جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور اس کو وہ ہر ایک کے سامنے نقل نہیں کرتے تھے چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو جب فوت ہوئے تو جس دن ان کو دفن کیا گیا تو عبداللہ ابن عمر عمر عنہ نے یہ بات فرمائی کہ آج دس میں سے نو حصے علم دفن ہو گیا اس بات کو سن کر جو صحابہ تھے بڑے انہوں نے تعجب سے دیکھا بندہ تو پکا ہے بات کیسی کر رہا ہے تو انہوں نے ان کی تعجب والی نگاہیں دیکھ کر فرمایا تفصیل کر دی کہ اس سے میری مراد حیض و نفاس کا علم نہیں علم ہے علم باللہ دفن ہو گیا تو یہ دو علوم اس امت کے اندر منتقل ہوئے اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے چنانچہ سب سے زیادہ یہ علوم صحابہ میں دو شخصیت نے حاصل کیے ایک سینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں نبی اشام نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور دوسرا علم سب سے زیادہ حاصل کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چنانچہ صحاب لانم جب کسی موقع پہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو صدیق اکبر لانوں کی طرف رجوع کرتے تھے سورت النصر اتری تو سب صحابہ خوش ہیں اور صدیق اکبر لانو رو رہے ہیں بھائی رونے کی کیا بات ہے کہنے لگے کہ انبیاء کرام ایک مقصد کے لیے آتے ہیں جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو بلا لیتا ہے مجھے اس صورت سے نبی علیہ السلام کی جدائی کی خوشبو محسوس ہو رہی مہک آ رہی ہے وہاں سوچ پہنچتی تھی جہاں باقی صحابہ کی نہیں پہنچتی تھی اس لیے نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو عمر لانو جیسے صحابی کہنے لگے کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا اور صدیق اس وقت استقامت کے پہاڑ خطبہ دیا لوگو وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول صاور لانم کہتے ہیں گو ہم یہ آیتیں پڑھتے تھے لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ شاید ابھی ہمارے اوپر یہ نازل ہو رہی ہے تو علم تو سینا علی لانوں نے بھی حاصل کیا اور علم سیدنا صدیق اکبر لانوں نے بھی حاصل کیا مگر اس علم میں پھر فرق ہے وہ کیسے کہ صدیق اکبر لانو نے کمالات نبوت والا علم زیادہ حاصل کیا اور سینا علی لانو کو کمالات ولایت کا علم زیادہ ملا سینا صدیق لانو کو یہ کمالات نبوت کا علم کیوں ملا اس لیے کہ وہ عشق و محبت میں سب صحابہ سے نمبر لے گئے تھے بازی لے گئے تھے عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام کے عشق کے جس رتبے پر وہ پہنچے صحابہ سے کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا اس لیے مختلف صحابہ اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں صدیق اکملانو کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں کیا آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے رہنا آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کرنا تینوں کا مرکز اور محور نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات تو یہ عشق کا مقام تھا ان کو حاصل جس میں وہ بازی لے گئے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی اور کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا بلکہ عجیب بات فرمائی کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا وہ ہستی جس کا قرآن کے ایک ایک لفظ پر کامل عمل ہے جو جانتے ہیں کہ حل جزا الاحسان احسان الاحسان انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے میں کتنی کوشش کی ہوگی مگر احسان کرنے والے تیری قسمت پہ قربان جائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کا پورا مال لا کے قدموں میں ڈال دیا عمر لانو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام نے جہاد میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو میں بہت خوش تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا مگر تو بات ہی کچھ اور بنی علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں نقل کیا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرت طرب سے عمر اٹھے فرت خوشی سے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایسار